اور تحت اللفظ میں پڑھنا شروع کی تو مجمع نے بہت شور کیا کہ نہیں ہم ترنم سے سننا چاہتے ہیں اقبال نے کہا نہیں پھر لوگوں نے اصرار کیا اقبال نے کہا نہیں منتظمین میں سے کچھ لوگ اٹھ کر آ گئے اور اقبال کے پاس اقبال سے استدا کی کہ حضرت آپ اس نظم کو سب کا اصرار ہے ہماری بھی خواہش ہے آپ ترنم سے سنا دیجئے اقبال نے کہا کہ میں شاعر ہوں مجھے پتہ ہے کہ کس نظم کو کیسے پڑھا جائے میں یہ میرا فیصلہ ہے کہ شکوہ ترنم سے نہیں پڑھی جائے یہ بہت اہم بات ہے یہ شکوہ کی تعبیر یعنی انٹرپریٹیشن آف دا پویم کے اندر اقبال کا یہ کہنا بہت اہمیت رکھتا ہے یعنی اقبال اس نظم کو کیوں ترنم سے نہیں پڑھنا چاہتے تھے اس کی کئی وجوہات ہیں کس ہستی کے سامنے شکوہ کرنے جا رہے ہیں اقبال کتنا روئے ہوں گے جب شکوہ مکمل ہوئی ہوگی اور اقبال اس مجمع میں شکوہ سنانے سے پہلے کس درد اور کس تکلیف کی کیفیت سے گزرے ہوں گے ملت اسلامیہ کا کتھارسس کرنے سے پہلے خود ان کے اوپر کیا بیتی ہوگی اور پھر بارگاہ الہی میں میں جو گستاخی کرنے جا رہا ہوں اس میں اگر میرے لہجے میں اطراہٹ شامل ہو جائے گی تو پھر میں اللہ کے غضب کو للکاروں گا لہٰذا لفظ جیسے بھی ہوں مطلب وہ جو اقبال نے کہا نا لے تو حجازی ہے میری نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری یہ بہت اہم بات ہے میں نے اس کو ترنم میں نہیں پڑھا ہے اچھا اب ایک اور بات سمجھ لیجئے تصوف کی روایت میں نا صوفی اور اللہ کے درمیان تعلق کی جو صورت پیدا ہو جاتی ہے اور مکالمے کے جو اسالیب جنم لیتے ہیں وہ فقہی اینک سے دیکھیں تو بالکل جیسے آپ کہیں یہ مطلب چپ کرو گستاخ آپ فتویٰ دے دیں اس پر لیکن یہ اس کے قلب کی ماہیت ایسی ہوتی ہے اور اس کے اور اس کے کچھ راز و نیاز کی باتیں محرم راز ہی جانتا ہے اور پھر وہ جیسے بندے کا دل اور اس کے اور اللہ کے درمیان رہتا ہے تو یہ کچھ عجیب سی کیفیت ہوتی ہے اور اللہ نے جیسے اس کے لیے کہا ہے نا کہ تم مجھے پکارو اور میں ہر پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں تو یہ جیسے اس کے اندر ہے لیکن اقبال نے کہا کہ میں ترنم سے نہیں پڑھوں گا اور اس کو انہوں نے ترنم سے نہیں پڑھا اس لیے کہ یہ مرثیہ یہ سوز خوشی ہو کے خوش ہو کے تو نہیں پڑھ رہا اور اقبال کا جو روایتی ترنم ہے گو کہ وہ بھی بہت نمناک ہے پرسوز ہے لیکن اس کے اس نظم کے اندر اقبال نے گوارا نہیں کیا اب آپ سوچئے ہمارے معاشرے میں اس وقت آپ اس کو ڈالیں اگر یوٹیوب کے اوپر تو جس طرح کی گائیکی آپ کے سامنے آتی ہے آپ ڈھول کی تاپ کے اوپر یعنی یہ جو پہلا کیوں زیاکار کار کیوں زیاکار کار بنوں سود فراموش رہوں جس لہجے میں جس ساز کے ساتھ اس کو گایا گیا ہے یہ تو بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی مطلب یہ یہ اچھل کود کے پڑھنے والا ناچ ناچ کے پڑھنے والا اور قلابازیاں بازیاں کھا کے پڑھنے والا شعر نہیں ہے بھائی یہ ٹوٹے ہوئے دل کا روتے ہوئے دل کا ایک مرثیہ ہے سچے عاشق کا مرثیہ ہے یہ مطلب یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے تو لیکن ابھی تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر ہم وہ آدمی جو اس کی معنویت کو نہ پہچانتا ہو اور اس کے آداب سے نا واقف ہو اور صاحب حال نہ ہو یا اس کو محبت میسر نہ ہو محبت والا دل میسر نہ ہو اور اس کو گایا جائے تو وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں جو وہ ضمیر جعفری کا ایک شعر یاد آتا ہے ضمیر جعفری صاحب صاحب کا ایک شعر تھا بپا ہم ہر سال بپا ہم سال بپا ہر سال ہم ایک مجلس اقبال کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو کرتے ہیں وہ قوال کرتے ہیں تو ضمیر جعفری صاحب کے زمانے میں اس طرح کی محافل کے بعد ہوتی تھی قوالی ابھی اس کے دوران ہوتی مطلب بس اتنا فرق ہوا ہے تو یہ جو شعر ہے نا میں دوسرے شعر سے لے کے چلوں گا وہ جیسے اے خدا اب وہ جیسے اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے خوگر ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے اب یہ جیسے اقبال نے اپنی تکلیف جو ہے بیان کر دی ہے اور پوری امت مسلمہ کے احساسات کی ترجمانی کی ہے سلیم احمد صاحب بہت بڑے ناقد ہیں اور بھی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یعنی معاشرے کے دل میں جو بات تھی وہ اقبال کی زبان اقبال نے اس کی ترجمانی کر دی یہ اقبال کی کیفیت نہیں ہے امت مسلمہ کی کیفیت ہے جو بیان کر دی ہے اور اب اس میں دیکھیے کہ شکایت یعنی وہ شاکی ہے اور اس میں جیسے اب جیسے وہ تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا تو اب جیسے ایک زوم ہے نا اور پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے یعنی یہاں پر امت مسلمہ اسلاف کے ان کارناموں کا کریڈٹ لے رہی ہے جو اس کے اسلاف نے کیے تھے اس نے نہیں کیے تھے اور وہ جیسے اس کی تفصیل ہے تھے ہم ہی ایک تیرے مار کا آراؤں میں اور وہ جیسے بہت مطلب کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی ہم جو جیتے تھے جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے تو ایک احساس ہے کہ جیسے ہم نے بہت کچھ کیا ہے اور اب جیسے شکایت جو ہے نا وہ آگے آئے گی وہ پھر آگے پہلے تو اپنے کارنامے جیسے بہت سارے چل رہے ہیں لیکن اقبال جو ہے نا وہ جیسے نان ججمنٹل لسننگ تھراپی کر رہے ہیں خاموشی سے سن رہے ہیں تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے شہر قیصر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدائے ایران کو کس نے پھر زندہ کیا تذکرائے یزداں کو تو یہ سب جیسے ہم نے کیے کام محفل کون و مقام سحر و شام پھرے میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے اب جیسے یہ ایک میں جو بات کر رہا تھا نا کہ شکایت کی جو نفسیات ہے نا وہ اپنے کمال پر ہے اور اس کی پوری السٹریشن اس شکوہ کے اندر آ جاتی بلکہ اقبال کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے شاکی کی زبان سے ایسی شکایتیں نکلوا دی ہیں جس میں شاکی کی نااہلی بھی بے نقاب ہو گئی وہ جیسے ابھی آئے گا صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے نو انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں اب جیسے وہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر یہاں سے جیسے شکایت شروع ہوتی ہے شکایت وہاں سے بھی شروع ہو رہی ہے ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں یعنی اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں کا مسلمانوں کا جسے وہ مطلب ہمارا غمخار ہمارا مشکل کشا ہمارا حامی و مددگار اللہ جو ہے وہ جیسے اللہ سے شکایت ہے ہم پھر اب وہ جیسے جو اب شکایت وہ یہ جو شکایت ہے یہ جیسے ابھی کھل کے نہیں آئی ہے تو اب جس شعر میں شکایت کھل رہی ہے وہ شعر ہے رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر یعنی جو تجھے نہیں مانتے ان پر تو تیری بڑی رحمتیں ہیں جیسے وہ فیض صاحب کا بھی شعر ہے نا کہ برس رہی ہے حریم حوث میں دولت حسن گدائے عشق کے کاسے میں ایک نظر بھی نہیں تو یہ یہاں پر جیسے رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں کاشانوں پر برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر تو یہ شکایت جیسے اور کھلی ہے ابھی دیکھتے ہیں شکایت کا سلسلہ اور اس میں جیسے کمزوریاں بھی آئیں گی اور پھر وہ دوبارہ وہ زام ہے وہ زوم ہے وہ تکبر ہے وہ ناشکری ہے وہ سب جیسے اس میں ون بائی ون آتا چلا جائے گا بدھ صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہ بان گئے منزل دہر سے اونٹوں کے حدی خوان گئے اپنے اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے خندہ زن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں اب اگر کفر جو ہے وہ دندنا رہا ہے تو اس شکایت میں جیسے یہ بات ریویل کر رہی ہے کہ اس کا احساس خدا کو ہونا چاہیے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے آپ کا مسئلہ ہے اور مطلب یعنی یعنی اگر کفر دندنا رہا ہے تو وہ مسلمان کی ظفے ایمانی اور عمل کی کمزوری سے پیدا ہوا ہے یا کوئی اور وجہ ہے مطلب یہ مطلب اللہ نے ایسے ہی ہونے دیا یا اس کا کوئی اسباب کے اندر بھی اس کی کوئی وجہ پائی جاتی ہے تو اس پہ نظر نہیں جا رہی خندہ زن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں اب یہاں جیسے بھول گئے ہیں کہ اللہ اس سمت کا کیا مطلب ہے اور وہ ذمہ داری جو مسلمان کو دی گئی ہے یعنی جیسے اقبال کہیں اور کہتے نا دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ تو وہ ہمارے دلوں میں نغمہ توحید جس دل کو منور کرتا ہے اس کے نتیجے میں پھر توحید پرستوں کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر عروج عطا کرتا ہے تو یہ تو بات کی بات ہے اچھا اب یہ ایک اور جیسے یہ شکایت نہیں ہیں ان کے خزانے معمور اس کے اوپر ڈاکٹر رفیع الدین آشمی صاحب کا تبصرہ یہ ہے یہ جو مصرہ ہے نا ہے یہ شکایت نہیں ہیں ان کے خزانے معمور نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور تو ڈاکٹر رفیع الدین آشمی صاحب کہتے ہیں کہ یعنی اغیار یعنی اللہ کے نہ ماننے والوں کی پاس جو دولت دنیا ہے تو اللہ نے ان کو یہ دولت کیوں دی ہے اس پر انہیں کوئی شکایت نہیں ہے تو شکایت یہاں پر بھی بنتی ہے جو انہوں نے نہیں کی اور یہاں پر بھی مطلب مسلمانوں کو ہر چیز پہ سوچنا چاہیے کہ اگر انہیں عروج حاصل ہے تو اس کی کیا وجہ ہے اور اگر ہم زوال پر ہیں یا اگر ہم پستی میں ہیں تو اس کے کیا اسباب ہیں تو اسباب کا درست تعین کرنے سے وہ معذور ہیں قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملیں حور و قصور اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور اب وہ الطاف نہیں ہم پہ عنایات نہیں بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں اب اس مصرے میں بھی یہ بات آ گئی کہ اللہ جو کچھ مسلمانوں کے لیے کر رہا تھا وہ بس وہ خاطر مدارات کر رہا تھا مسلمانوں نے اس مدارات کو کوالیفائی کیا تھا مسلمانوں نے اپنے عمل سے مطلب وہ شہادت پیش کی تھی اپنے عمل سے اور اپنے اخلاص سے اور مسلمانوں کو آزمایا گیا تھا اور اس آزمائش میں وہ کھڑے نکلے تھے تو پھر اللہ کی فتح اور اللہ کی نصرت آئی تھی تو یہ وہ بھول گیا ہے بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ اب وہ الطاف نہیں ہم پہ عنایات نہیں بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں بنی اسرائیل کا معاملہ یہ ہے یا یہ جو قرآن میں یہ بات آتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم لاڈلے ہیں تو لاڈلے ہونے کی وجہ سے اللہ ہر صورت میں ہمارے ساتھ مدارات اور خاطر کا معاملہ کرے گا وہی نفسیاتی وضع اس وقت مسلم معاشرے کی ہے اور یہ انیس سو گیارہ آپ سوچیں ایک صدی سے زیادہ ہو گیا اور میں سمجھتا ہوں اگر آج اقبال حیات ہوتے تو شکوا ٹو پوائنٹ زیرو لکھتے اور جواب شکوا بھی ٹو پوائنٹ زیرو لکھتے کیونکہ اب تو بہت ہی زیادہ ہو گیا نا مطلب اب اب وہ جو مزید جو سب سے بڑی شکایت اب جو اس میں آ رہی ہے نا کیوں مسلمان ہے دولت دنیا نایاب یہ بڑی شکایت ہے شکوا کے کیوں مسلمان میں ہے دولت دنیا نایاب اگر ہم چھ سات مصروں کو نکالیں پورے شکوہ میں سے شکوہ میں کوئی بتیس بند ہیں یعنی بتیس بند کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً سکسٹی سکس اشعار ہیں ان میں چھ سات مصرے ایسے ہیں جس میں شکایت بالکل بھری ہوئی ہے اس میں سے ایک مصرع ہے کیوں مسلمان میں ہے کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب تیری قدرت تو ہے وہ جس کی نہ حد ہے نہ حساب تو آپ دے دیں ہمیں لیکن تمہیں یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر کسی کے پاس پیسے اور مال کی قلت ہو اور علم نافع کی بھی کمی ہو تو اسے اپنی کون سی کمی کا زیادہ شدت سے احساس ہوگا بتائیے اگر کسی کے پاس کپڑے اچھے نہ ہوں اور ایمان بھی بہت خراب ہو تو اسے اپنی کون سی چیز کی کمی کا احساس ہوگا بات واضح ہو رہی ہے تو وہ جیسے یہ ہماری حالت ہے یہ بالکل تان اغیار ہے رسوائی ہے ناداری ہے کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خاری ہے اب جیسے یہ یعنی ہم خار ہوتے رہیں اب یہی ہمارے حق مطلب یہی ہمارے مقدر میں ہے اچھا ایک اور بات بھی اس کے اندر دو بڑے مسائل ہیں ایک ہے مسئلہ خیر و شر اور ایک ہے مسئلہ جبر و قدر یہ دونوں تفصیلی گفتگو کے متقاضی ہیں اور اچھا ہو کہ کسی بڑے صاحب عمل عالم سے کسی اللہ والے سے ان مسئلے اس کے اوپر تفصیل سے ہم اپنے فہم کو بہتر کریں اور ایمان افروز علم ہم حاصل کریں لیکن یہ مسئلہ کیا ہے کہ مطلب ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کے معاشروں میں یعنی خیر جو ہے نا وہ مال کو بھی خیر کہا گیا ہے لیکن خیر صرف مال نہیں ہے تو یہ جو خیر اللہ کی انکاریوں کو ملی ہوئی ہے یہ ہمیں نہیں ملی ہوئی اور ہمارے پاس مسائب ہیں تکلیفیں ہیں پریشانیاں ہیں غربت بھی ہے تنگ دستی بھی ہے اور مفلوق الحالی بھی ہے اور ان کی طرف ایشی ہیں تو یہ کیوں ہے اللہ کے ماننے والے کی زندگی اتنی تکلیف دہ کیوں ہے یہ ایک سوال ہے تو خیر و شر کے مسئلے کو اپنے ایمانی تناظر میں ریزالو کرنا ضروری ہے دوسرا ہے جبر و قدر یعنی میرے اختیار کا کیا معنی ہے میں کس حد تک اپنی اپنے اختیار کا است یعنی اپنے اختیار کے استعمال سے کیا میں اپنی کوئی دنیا پیدا کر سکتا ہوں یا میں مجبور ہوں بےکس ہوں محکوم ہوں تو محکومی اور مجبوری اور مظلومیت کی نفسیات جو ہے وہ اپنے اختیار کی معنویت کو پہچاننے نہیں دیتی تو جبر و قدر کا معاملہ یہ دونوں معاملے جیسے بالکل اندر ہی اندر کہیں اس کی لہریں بھی نظر آتی ہیں وہ جیسے آپ کو یہاں پر جیسے یعنی کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خاری ہے تو اب یہ برل پھر اس میں بڑا خوبصورت بعض اشعار آ جاتے ہیں جو غزل کا ایک رنگ لیے ہوئے ہیں تو وہ برل تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے شب کی آہیں بھی گئیں صبح کے نالے بھی گئے دل تجھے دے بھی گئے اپنا سلا لے بھی گئے آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے آئے اس شاخ گئے وعدہ فردہ لے کر اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبہ لے کر یہ بڑے خوبصورت اشعار ہیں تو خیر اس کو میں بھی آگے اپنے آپ کو جہاں پہنچا دیا ہے نا یہ بڑی اہم بات ہے میں چند اشعار جیسے سناتا ہوں آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں حضرت بلال حبشی کے ساتھی بھی حضرت بلال حبشی پہ رشک کرتے تھے اور وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہمارا مقام بلال حبشی کی طرح ہے ہم ان سے بہت پیچھے اور بہت نیچے ہیں آج کے مسلمان کو اپنی ایمان پر جو اطمینان حاصل ہے وہ صحابہ کو بھی نہیں تھا اور یہ اس نظم میں جیسے اس اس شعر میں جیسے پورا کھول دیا ہے نا آگ تکبیر آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں یہ بات واضح ہو رہی ہے ایک کبر خفی ہے ایک زوم ہے ایک اپنے آپ کو پتہ نہیں کہاں سمجھنا ہے اسلاف کے کارناموں کو اپنا اس کا کریڈٹ بھی خود ہی اپنے تعارف میں ڈالنا ہے اور مطلب تو یہ جیسے آپ کو اس میں نظر آ رہا ہے ایک جو وہ دو مقامات اس شکوہ کے اندر ایسے ہیں جہاں ایسا لگتا ہے کہ گستاخی جو ہے وہ ساری حدیں پھلانگ گئی ہے تو ایک تو وہ مقام تھا کہ ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں اور دوسرا مقام یہ ہے کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے اچھا اس بات کو سمجھنا جیسے اس لیے دشوار ہوتا ہے کہ اگر کسی کو شاعری کا اور شعری روایت کا اور صوفیانہ شاعری اور صوفیہ کی روایت کا جیسے تھوڑا سا اس کا اندازہ ہو تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے کچھ باتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن بہرحال یہ یہ وہ پہلو ہے جس کو ہم مطلب ہمیں یہاں پر اللہ سے مطلب نعوذ باللہ بھی پڑھنا چاہیے ہمیں استغفار بھی پڑھنا چاہیے اور ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہمارے زبان مطلب ہمارا وہ مقام نہیں ہے ہم اللہ سے تعلق کی اس سطح پہ نہیں کھڑے کہ ایسی بات کہہ سکیں لیکن بہرحال اقبال کہہ رہے تھے وہ ایک الگ بات ہے ایک بات ضرور ہوئی ہے شکوہ کے اندر وہ ایک اور بات ہے اس کے اوپر بھی بہت سے اسکالرز نے ایک بات کہی اور وہ یہ کہا کہ خالق و بلکہ اقبال نے خود ایک اور مقام پہ لینن خدا کے حضور میں بھی یہ بات کہی کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے تو انیس سو گیارہ میں بر صغیر کی صورت یہ تھی کہ بہت سے مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کو پکارنے کے لیے ہمیں کسی وسیلے کی احتیاج ہے ہم کسی کے پلو کو پکڑ کے ہم کسی کے پلو کو پکڑیں اور اس کو پکاریں اور وہ پھر اللہ کو ہماری عرضی پہنچائے گا ہم براہ راست اللہ کو مخاطب کرنے کے قابل نہیں ہیں ہم تو بہت گئے گزرے ہیں ہم تو بہت گناہ گار ہیں اللہ اتنے گناہ گاروں کی آواز کیسے سنے گا تو یہ ایک جیسے محکومی کی جو نفسیات تھی مظلومیت کی جو نفسیات تھی مجبوری اور بیچارگی کا جو عالم تھا وہ اپنے انتہا پر تھا اور اس احساس میں بھی مسلمان ڈوبے ہوئے تھے تو شکوہ نے یہ کیا ہے اور شکوہ نے وہ جو خالق و مخلوق کے درمیان مخلوق اور خالق کے درمیان جو پردے تھے نا اور کسی وسیلے کے پلو کو پکڑ رہے تھے اور اللہ کو براہ راست نہیں پکار رہے تھے اس کو شکوہ نے جیسے مکمل طور پہ توڑ دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال شکوہ کے یہ دو مقامات ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے میں سمجھتا ہوں کہ رب کریم اقبال کی اس گستاخی کو اگر وہ مخلصانہ نیت موجود ہے کہ خالق و مخلوق کے درمیان جو پردے حائل ہو گئے ہیں ان کو توڑ دیا جائے اور اس کو توڑنے کے لیے جس قوت اور جس جس طاقتور اسلوب اظہار کی کا متقاضی ہے تو شاید اقبال نے جیسے وہ توڑنے کے لیے شاید کہ بھائی اللہ سے مانگو کسی اور سے مت مانگو اور اللہ سے ہر بات کہہ دو جو دل میں آ رہا ہے کہہ دو یعنی وہ لوگ جو اللہ سے دعا بھی نہیں کر رہے اور ان کے پاس شکایتوں کے سوا کچھ بھی نہیں تو وہ شکایتیں ہی کر لیں اللہ سے لیکن اللہ سے کریں کسی اور سے نہیں کریں تو شکوا کے اندر جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ شکوا شکایتوں کی کہانی ضرور ہے یعنی آپ سمجھ لیں کہ بانگ دلا کا عنوان بانگ درا اصل میں جواب شکوہ کے ایک لفظ سے لیا گیا ہے تو جواب شکوہ کی اہمیت پورے بانگ دیرا میں کتنی بڑی ہوگی تو لب وہ جیسے بہت سارے اس میں جیسے جو اللہ کے نافرمان بند یا جو منکرین ہیں ان کی عیاشیوں کا ذکر ہے کہ بھائی وہ تو کیسے مزے کر رہے ہیں اور ہم بس ایسے ہی ہمیں تو کچھ بھی نہیں مل رہا ہمارے تو برگ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر تو یہ والی بات چل رہی ہے لیکن آگے چل کر جو ایک بڑا خوبصورت مصرہ بیان ہوا ہے نغمے بیتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے طور مستر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے مشکل امت مرحوم کی آساں کر دے اللہ سے شکایت کرنے میں میں ایک بات سوچ رہا تھا شاکی اگر اللہ سے شکایت کرتا ہے اور شکایتیں کرتے کرتے اس کا دل ہلکا ہوتا ہے تو اسے اندازہ نہیں ہوگا کہ غیر محسوس انداز میں اس کا شکایتی کلام دعائیہ بن جائے گا اور یہ وہ مقام ہے جہاں شکوہ دعا میں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اور وہ مقام یہ ہے مشکلیں امت مرحوم کی آساں کر دے اور اس سے پیچھے آپ دیکھیے نغمے بیتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے اس کا مطلب ہے پیچھے جو شکایتیں ہوئی ہیں اس میں وہ نغمے ابھی نہیں نکلے ہیں نغمے بیتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے تور مستر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے یعنی یہ پہاڑی دوبارہ سے نور الہی سے منور ہو کے جل جائے اس کے لیے بیتاب ہے اور پھر اب وہ جو دعا پیش ہوئی ہے مشکلیں امت مرحوم کی آسا کر دے اس مصرے میں وہ درد سما گیا ہے جس جو اگر میں کہوں کہ شکوہ کا شان نزول اس مصرے میں پوشیدہ ہے مشکل امت مرحوم کی آساں کر دے مور بے مایا کو ہمدوش سلیما کر دے یہ بہت غور طلب مصرہ ہے امت مرحوم کی جو تشبیح ہے یا جو محاورہ انہوں نے استعمال کیا ہے مرحوم کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ امت جو فوت ہو گئی مرحوم لیکن دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ امت جس پر رحم کیا گیا امت مرحوم تو آپ نے اس امت پہ رحم کیا تھا اور اب یہ بالکل مری ہوئی حالت میں ہے اس کی مشکل آسان کر دیجئے مور بے مایا کو ہم سلیما کر دے تو مور بے مایا حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج جب گزر رہی تھی تو ایک چونٹی نے پکارا تھا اللہ سے دعا کی تھی اور اس چونٹی کی کیا حقیر سی حیثیت تھی لیکن اس کی پکار عرض تک پہنچی تھی اور اللہ نے اس چون مطلب تو یہ تلمی ہے یہ وہ تاریخی واقعہ ہے اس کی طرف اشارہ ہے مورے بے مایا بے وقت بے حقیر بے حیثیت چونٹی اس کی آواز جیسے مطلب اس کو اس سطح پر بلند کر دے کمال کی بات ہے مطلب یہ وہ آرزو ہے جو شکوہ اقبال سے لکھوا رہی ہے جن سے نایاب محبت کو پھر ارزاں کر دے ہند کے دیر نشینوں کو مسلمہ کر دے اچھا یہاں پر جیسے وہ کسی دعا کی ایک بات اور سمجھ لیجیے دعا کے کامل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس میں اعترافات کا ایلیمنٹ داخل ہو جائے وہ کلام نا وہ دعائیہ کلام کامل دعا نہیں ہے جس میں کنفیشنز شامل نہیں ہیں جس میں اعتراف شامل نہیں ہیں یا اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں ہمیں معاف کر دے تو یہ کہنا کہ یعنی ربنا ظلمنا انفسنا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا یہ کنفیشن ہے یہ اعتراف ہے اعتراف کے اظہار کے بغیر دعا مکمل نہیں ہوتی تو جس بند میں یہ وہ بند ہے جہاں شکایت نامہ دعا میں تبدیل ہوا اور اس میں میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ سے ہم کلام ہونے کے جو روحانی اثرات ہیں وہ متکلم پہ پیدا ہوئے کمال کی بات ہے مشکلیں امت مرحوم کی آساں کر دے مور بے مایا کو ہم سلیما کر دے جن سے نایاب محبت کو پھر ارزاں کر دے دعا ہے نا لیکن اب اعتراف آ رہا ہے ہند کے دیر نشینوں کو مسلمہ کر دے ہم مسلمان نہیں ہیں سچی بات یہ ہے کہ ہمیں جس طرح کا مسلمان ہونا تھا ویسے ہم نہیں ہیں کمال کی بات ہے تو بہت ہی کج فہم لوگ شکوہ سے اقبال کے وہ مصرے جہاں اقبال اور اللہ کا جو خصوصی تعلق تھا جو بندے اور اللہ کے درمیان تھا اور ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کس سطح کا ہے اور اس سطح پہ رہتے ہوئے اقبال نے ایک جیسے آپ کو لگتا ہے کہ جیسے بے ادبی ہو رہی ہے گستاخی ہو رہی ہے وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ وہاں سے اس کو چنتے ہیں اور پھر آرکیسٹرا پہ کوک اسٹوڈیو میں یا پتہ نہیں کون سے اسٹوڈیو میں اس پہ ناچتے ہیں اور انہیں لگتا ہے جیسے یہ بڑا زبردست کام ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اقبال نے اس کو ترنم میں نہیں گایا تھا اور اقبال کا یعنی یہ شکایت نامہ کہاں دعا میں تبدیل ہوتا ہے اور دعا کے اندر کہاں اعتراف کا ایلیمنٹ آتا ہے اور یہ پوری جیسے کیتھارسس کیسے بنتی ہے پھر کاؤنسلنگ کیسے کرتی ہے تھراپی کیسے کرتی ہے مینٹرنگ کیسے کرتی ہے شکوا اور جواب شکوا کے اندر یہ سب بالکل الحمدللہ نظر آتا ہے تو خیر میں آگے چلتا ہوں اگلے بند کا ایک میں ہر بند بھی پورا نہیں سنا رہا بیچ بیچ میں سے میں کچھ چیزیں کر رہا ہوں آپ سے ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک اس کے سینوں میں ہے نغموں کا تلا تم اب تک اقبال نے یہ نظم ترنم میں نہیں پڑھی تھی لیکن اقبال کہہ رہے ہیں ایک بلبل ہے کہ جو ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک وہ ترنم جو عرش پر پہنچتا ہے وہ یہ ظاہری ترنم نہیں ہوتا ایک بلبل کے ہے محو ترنم اب تک اس کے سینوں میں ہے نغموں کا تلا تم اب تک کمال کی بات ہے یہ وہ خصوصی تعلق ہے یہ تقرب کی وہ سطح ہے جو اقبال کو نصیب ہوئی مطلب بیوقوف آدمی اقبال کی گستاخی کا جو اسلوب ہے اس سے تو محسوس ہوتا ہے لیکن اقبال اور اللہ کے تعلق کی جو خصوصی شکل ہے اور اقبال کا جو احوال اس کو حاصل ہوئے ہیں اس کو رشک کی نگاہ سے دیکھنے سے معذور رہتا ہے یہ بات واضح ہو رہی ہے اللہ مجھے معاف کرے اب آپ دیکھیے جیسے لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں یعنی میں آپ کے حضور جو عرضی پیش کرتا ہوں روتا ہوں شکایت کرتا ہوں آپ سے بات کرتا ہوں اعتراف کرتا ہوں مانگتا ہوں سسکتا ہوں کبھی نا امید ہوتا ہوں اور دعا اس بات کا انڈیکیشن ہے کہ ابھی امید مری نہیں ہے تو مسلمان کا دل امید و بیم کے درمیان رہتا ہے کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں کتنے بیتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں آخری شعر وہی اجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری اب ہم جواب شکوہ پہ جاتے ہیں جواب شکوہ ڈیڑھ سال کے بعد اقبال نے کہہ دی اور وہ جو توقف ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی کی کاؤنسلنگ کر رہے ہوں تو آپ ان انٹرپٹیڈ سنتے ہیں اور سننے کے بعد جیسے پاز دیتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں میں چونکہ پروفیشنلی کاؤنسلنگ کرتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ جب کوئی آدمی مطلب جیسے میں نے ایک جملے میں عرض کروں نان ججمنٹل لسننگ تھراپی میرا بولنا کاؤنسلنگ کے راستے میں دیوار بنتا ہے میں تو سنتا ہوں خالی اور ہاں ہوں کر کے مزید سننے کی راستے کھولتا ہوں اس کے بعد جب ہم توقف کرتے ہیں نا تو وہ اور بولتا ہے اور بولتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کا کلام میچیور ہوتا ہے اور وہ ہم نے شکوہ میں ہوتے ہوئے دیکھا شکایت گستاخی کی حدوں کو پھلانگتی ہے اور اس کے بعد دعائیہ اسلوب میں بدلتی ہے اور پھر اعترافات شروع ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک عجیب سی کیفیت میں جیسے وہ دھیما دھیما جوش اور وہاں جا کے مطلب اور پھر وہ جو ساری گس وہ جو ساری گستاخیات ہیں نا ان کو بھی جیسے یعنی ان کے اوپر جیسے وہ لے تو حجازی ہے نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری یہ بڑا بامانی مصرعہ ہے جہاں پہ اس کو کلوز کیا اب جواب شکوہ شروع ہوتا ہے اور جواب شکوہ کمال ایک بات اور سمجھ لیجئے قصہ آدم ام المبحث ہے قرآن میں سات مقامات پر آیا اور اس کے جو مرکزی کیریکٹرز ہیں مطلب اب یعنی یوں سمجھ لیجیے اس قصے میں اس قصے میں تذکرہ کس کا ہے آدم ہے ابلیس ہے